مار لیا ملا عمر کو مار لیا حاجی عبد القدیر صاحب نے امریکہ کے ہاتھوں میں بیعت کی کہ میں آپ کا غلام ہوں کابل پہنچا قتل ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ امریکہ بھی اپنے یاروں کو نہیں بچا سکتا ہے معلوم ہو گیا نہیں ہو گیا پھر بھی نہیں مانیں گے یہ ہمارا روشن خیال طبقہ نہیں مارے گا وہ کہے گا نہیں امریکہ تو بچا سکتا ہے امریکہ تو خدا ہے خدا مانا ہو شکل اس جیسی کپڑے اس جیسے امریکہ انڈیا برطانیہ اسرائیل یہ سارے مچھر سے زیادہ کمزور پیشاب کے قطرے سے زیادہ حقیر اور ایک بلبلے سے زیادہ بے بکت ہیں کاش اے مسلمان تو خود مسلمان بن جا تو مسلمان بن جا اور جو بن گئے ہیں وہ تو ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں لیکن کہ نہیں کر رہے عراق میں تشریف لائے تھے بڑے مزے سے برگر کھاتے ہوئے آئے تھے برگر کھاتے ہوئے پیپسی پیتے ہوئے کوک لے کے ناچتے ہوئے اور لکھا تھا چھ بلین ڈالر خرچ ہوں گے عراق میں اپنا کوئی کٹ پتلی بلا بیٹھا ہوگا اوپر سے جیسے نچائیں گے ویسے ناچے گا جیسے بلائیں گے ویسے بولے گا جیسے ہلائیں گے ویسے ہلے گا اس کے منہ میں زبان اس کی ہوگی اس زبان کے اندر آواز ہماری ہوگی گردن اس بیچاری کی ہوگی مگر گھمانے شمانے کی طاقت ہمارے پاس گویا کہ ایک نیا کرزئی کا پتلا ایجاد کیا جائے گا اسے جا کے بغداد میں بٹھایا جائے گا پھر پورا وہاں کا تیل بھی ہمارا ہوگا ایک خواب تھا مگر خواب ایسا بکھرا آج نہ کربلا ہاتھ میں ہے نہ نجف ہاتھ میں ہے نہ بغداد ہاتھ میں ہے اور نہ وہاں کا کردستان ہاتھ میں ہے روزانہ ڈیڑھ بلین خرچ ہو جاتے ہیں بنگلہ دیش والوں کی منت ہے بھائی تم بھی تو اپنی فوج ہمارے ساتھ بھیج دو بڑی مہربانی پاکستان والوں تم بھی ہماری فوج بھیجو میں غریب بیچارہ مددگار اللہ کے لیے مدد کرو فوج میرے لیے بھیج دو میرے بچے مر رہے ہیں جو بھیک مانگ رہا ہے مسلمانوں تم نے اسے خدا سمجھا ہوا غیرت کرو ہمت کرو چند مجاہدین نے اس ظالم کو وہاں سر جگا کے رکھ دیا سمجھ جاؤ کہ جہاد کی طاقت کتنی اونچی طاقت ہے